بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقت تم السانی یف قولی آج کا ٹاپک ہے نماز آج میں نماز کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا دیکھیے ایک ہے نماز کے مسائل اور دوسرا ہے نماز کی حقیقت تو نماز کے مسائل سبھی کو معلوم ہے نماز کے مسائل پر کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت میں جو کچھ کہوں گا اس کا تعلق نماز کی حقیقت سے ہوگا یعنی حقیقت نماز نہ کہ مسائل نماز نماز اسلام کی ایک اہم عبادت ہے سبھی لوگ جانتے ہیں عبادت کیا ہے قرآن میں آیا ہے کہ وما خلقت الجن النس اللہ لیا بدون اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے اب دیکھیے کہ عبادت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کی ڈیفینیشن اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابد اللہ کان کا ترا خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یہ ہے عبادت کی ڈیفینیشن یعنی آدمی اس طرح دنیا میں رہے کہ اس کو پریزنس آف گاڈ کا احساس ہوتا رہے living with the presence of God ابادا means living with the presence of God تو پریزنس آف گاڈ کیسے ہوتا ہے معرفت سے ہوتا ہے جب ایک انسان کو خدا کی گہری معرفت ہوتی ہے معرفت کو کہتے ہیں ریئلائزیشن جب وہ خدا کو ڈسکور کرتا ہے اپنی فطرت میں قرآن کے مطالعے سے کائنات میں آبزرو کرنے سے کیونکہ ساری چیزیں خدا کی گواہی دے رہی ہیں عربی شاعر نے کہا تھا کہ وفی کل شعین لہو آیتن تد اللہ نہ الواحد ہر ہر چیز خدا کی مخلوق ہے تو ہر مخلوق ہر چیز خدا کی مخلوق ہے اور ہر چیز میں خدا کا جلوہ ہے تو ہر چیز آدمی کو خدا کی معرفت کراتی ہے جب یہ گہری معرفت انسان کو ہو جائے تو اس وقت یہی ہوتا ہے انسان کا حال کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ خدا کے پریزنس میں آ گیا ہے خدا کے پڑوس میں جی رہا ہے اس کو ہر وقت فرشتوں کی صحبت مل جاتی ہے تو اسی کا نام عبادت ہے تو عبادت تو دراصل چوبیس گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے اور نماز جو ہے اسی عبادت کا پانچ وقت گویا کہ اظہار ہے نماز کے پہلے بھی عبادت ہے نماز کے بعد بھی عبادت ہے تو نماز گویا ایک اعتبار سے اس مسلسل عبادت کا اظہار ہے اسی لیے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ السلاۃ اعماد احماد الدین من حدم ہاں حدم الدین و من اقام اقام الدین کہ نماز دین کا ستون ہے دین کا پلر ہے دین کی بیس ہے تو جو نماز کو ڈھائے گا اس نے پورے دین کو ڈھائے گا جو نماز کو قائم کرے گا وہ پورے دین کو قائم کرے گا اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ بین العبد و بین القفر ترک ترکسرات یعنی مومن اور غیر مومن کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے یعنی سچی نماز آدمی کو مل جائے تو وہ مومن ہو گیا اور نماز نہ ملے تو آدمی غیر مومن ہو گیا یہ اہمیت ہے نماز کی ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے المساجد بیوت المتقین مسجدیں متقیوں کا گھر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجد تقوا کا مرکز ہے مسجد تقوا کا سینٹر ہے یعنی تقوا کی تربیت کے لیے تقوا کی آدھیانی کے لیے تقوا کی اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنے کے لیے مسجد ہوتی ہے تو جس نماز میں تخوا کی اسپرٹ نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں کہی جائے گی اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے وہاں تھے ایک شخص نے آ کر نماز پڑھی پھر وہ آپ کا سارا آپ سے ملنے کے لیے تو آپ نے دیکھا تھا کہ بس نماز کا جو فارم ہے اس کو دوہرا رہا ہے اس کے اندر خوشبو اور تقوا کیفیت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ ارج فصل لے پن کا لم تسل لے جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اسی لیے حدیث بات ہے کہ لا سلاتا لم لم یا تخشا جس کی نماز میں خوشی نہ ہو اس کی نماز نماز نہیں دیکھیے ہر چیز کا ایک ایک فارم ہوتا ہے اور ایک اس کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے تو نماز کا بھی ایک فارم ہے اسی کے ساتھ اس کی ایک داخلی اسپرٹ بھی ہے تو فارم اصل نہیں ہوتا فارم تو ریلیٹو ہوتا ہے ریئل چیز جو اس کا اندر کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہوتا ہے تو نماز آدمی ایک فارم کے ساتھ ہی ادا کرے گا لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ کیا اس کے اندر وہ اسپرٹ آئی تقوا کی اسپرٹ خوشو کی اسپرٹ اور سب مشن کی اسپرٹ یہ ہو تبھی وہ نماز نماز ہے وہ نماز جو ہے ایک فارم ہے ہر عمر سے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے بہت اچھا ہے تو آپ نے کہا کہ تم نے اس سے کوئی ڈیلنگ کی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے اس کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا اس کے معنی کیا ہوئے کہ اگر صرف صورت ہو تو وہ اٹھنا بیٹھنا ہے جب داخلی اسپرٹ ہو تب وہ نماز ہے اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں اور قرآن میں باتیں ہیں اب مثال کے طور پہ دیکھیے ایک طرف قرآن میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے جنت میں جائیں گے کالو لمن کو من المسلیم دوسری طرف اسی قرآن میں ہے کہ ویل المسلین الدین منصرات ان نمازیوں پر خرابی ہے جو اپنی نماز میں صاف کرتے ہیں یعنی سلاط صاحب پڑھتے ہیں سلاط خوشو نہیں پڑھتے یعنی غفلت کی نماز اندر سے غفلت ہے اور اوپر سے نماز کی صورت جو ہے اس کو دہرا رہے ہیں ایک حدیث بہت ہی زیادہ سوچنے والی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں بعد کے زمانے میں بعد کے زمانے کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں پیشن گوئی طور کے طور پر تو ایک حدیث میں نماز کے بارے میں بھی فرمایا آپ نے کہ بعد کے زمانے میں کیا ہوگا مساجد ہو ماں میرا وہی اخراب من الہدا ان کی مسجدیں بھری ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی یعنی بظاہر تو نمازیوں کی کثرت ہوگی اتنے زیادہ نمازی ہو جائیں گے کہ مسجد میں جگہ نہیں ملے گی بظاہر تو ایسا ہوگا مسجد میں ایکسٹینشن کی ضرورت پیش آ جائے گی کیونکہ نمازی بڑھ جائیں گے لیکن وہ خراب میں الہدا اندر سے کچھ نہیں ہوگا یعنی نماز کی صورت دہرانے والے تو بہت ہو جائیں گے لیکن وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے اندر نماز کی داخلی اسپرٹ ہو یعنی خدا کا ڈر ہو خدا سے لگاؤ ہو خدا کو انہیں اپنا کنسرن بنا رکھا ہو یہ سب نہیں ہوگا تو نماز بلا شبہ بہت ہی بڑی عبادت ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف صورت نماز میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں نماز کی اسپرٹ میں ہیں اسپرٹ ہی سے نماز میں وہ ثواب ملتا ہے جو حدیث و قرآن میں بتایا گیا ہے اب دیکھیں کہ نماز کی اسپرٹ کیا ہے نماز کس طرح آدمی کو تیار کرتی ہے یہاں میں ایک اور بات ارض کر دوں ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان سلا تنہا انلفاشا ہے ورمنکر نماز روکتی ہے آدمی کو بری باتوں سے نماز روکتی ہے آدمی کو بری باتوں سے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو اور آٹومیٹک ریزلٹ کے طور پر وہ برائی ختم ہو جائے گی یہ بالکل غلط ہے اس آیت میں آٹومیٹک ریزلٹ یہ بتایا گیا ہے بلکہ نماز کا کرائیٹیر بتایا گیا ہے نماز کی پہچان بتائی گئی ہے آٹومیٹک رزلٹ کسی چیز کا نہیں ہوتا یہ سوچ غلط ہے کہ اس میں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کی شکل کو دہراؤ اپنے آپ برائیاں ختم ہو جائیں گی یہ ایک بیس لیس بات ہے یہ ہے نماز کا کرائیٹیرین یعنی اگر تم کو یہ جاننا ہو کہ کوئی آدمی سچی نماز پڑھ رہا یا نہیں تو یہ دیکھو کہ کیا وہ برائیاں سے رک گیا ہے اگر وہ برائیاں سے رک گیا ہے یعنی وہ گالی نہیں دیتا وہ غصہ نہیں کرتا وہ نفرت نہیں کرتا وہ غیبت نہیں کرتا وہ ڈس آنےسٹ نہیں ہے وہ لڑائی بھڑائی نہیں کرتا لوگوں کے لیے اس کے دل میں لوگوں کے لیے خیرخائی ہوتی ہے تو یہ ہے نماز کی پہچان نماز کا کرائیٹیرین کہ اگر تم کو یہ جاننا ہو کہ آدمی کی نماز سچ مچ نماز ہے تو اس کو پہچانو اس اعتبار سے کہ اس کی زندگی میں کیا یہ بات آئی ہے اگر نہیں آئی ہے تو سمجھو کہ اس کی نماز بس وہی ہے جس کو حضرت عمر نے کہا کہ اٹھنا بیٹھنا اب میں آپ کو کچھ عرض کروں گا کہ نماز میں جو ہم افعال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیے سب سے پہلے نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اذان سے مؤذن کھڑے ہو کر پکارتا ہے اذان کہتا ہے کہ حیا عل الفلاح حیا الصلاح تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھو تو اذان میں دیکھیے سب سے پہلے بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ لفظ جو ہے خود نماز میں بار بار دوہرا جاتا ہے یعنی تقریباً ڈھائی سو بار دن میں یہ لفظ دہراتے ہیں اللہ اکبر کا لفظ رات دن میں ڈھائی سو بار دہراتے ہیں کم سے کم ورنہ اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے جب زیادہ نمازیں پڑھیں آپ تو اللہ اکبر کیا ہے اللہ کا مطلب ہے کہ گاڈ از گریٹ اللہ سب سے بڑا ہے دیکھیے یہ کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے گاڈ از گریٹ تو اس کے دو مطلب اس میں دو مطلب ہوتے ہیں اس کے ایک تو یہ کہ آپ نے خدا کی بڑائی کا اقرار کیا خدا کی عظمت کو جانا خدا کی عظمت کو آپ نے ڈسکور کیا اسی کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے آپ نے اپنی اپنے چھوٹے ہونے کو ڈسکور کیا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹے ہیں انسان چھوٹا ہے ساری دوسری چیزیں چھوٹی ہیں خدا سے تو یہ ہے ماڈیسٹی اللہ اکبر میں ایک طرف ہے عظمت خداوندی اور دوسری طرف ہے اسی میں تواد انسانی یعنی ماڈسٹی تو بیک وقت اس میں دو باتیں آپ کو اندر پیدا کی گئیں ایک تو کہ آپ خدا کو اس کی بڑائیوں کے اعتبار سے پہچانیں گاڈ از گریٹ کی حقیقت کو جانیں اور دوسرا یہ کہ آپ جانیں کہ انسان کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے انسان کی جو اندر جو صفت ہونی چاہیے وہ کیا ہے وہ ہے ماڈیسٹی توازو فروتنی یہ ہے انسان کی صفت اب یہ کتنی بڑی چیز ہے اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے روزانہ کی زندگی میں ہمیں سابقہ پیش آتا ہے جیسے آپ دیکھیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے اور جنوں سے کہا کہ اس کو اس کے آگے چھک جاؤ تو فرشتے فوراً جھک گئے اور جن نہیں جھک جن کا جو سردار تھا شیطان املیس وہ نہیں جھکا وہ جنوں کا سردار تھا تو خدا نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں جھکے اس نے کہا کیا نا خیر من میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے سپیریئر ہوں کیوں اس لیے کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے مجھ کو آگ سے بنایا گیا ہے تو خدا نے کہا کہ یہ اسی دن گیا یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ دنیا میں انسان کا امتحان کیا رہے گا تو خدا اور انسان خدا اور شیطان کے درمیان جو ڈائلاگ ہے وہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں شیطان نے کہا کہ میں سارے انسانوں کو اپنے رستے پر چلاؤں گا تو خدا نے کہا کہ جو تمہارے رستے پر چلے گا اس کو اور تم کو دونوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا فمن طبع کے من ہوں لام لان جو ان میں سے تمہاری پیروی کرے گا تو اس کو اور تم کو دونوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا اب بتائیے کہ شیطان کی پیروی کیا ہے اپنے کو بڑا سمجھ لینا اپنے کو سپیریئر سمجھ لینا اور سچ پوچھیے تو ساری برائیوں کی جڑ یہی ہے دنیا کی زندگی میں سماجی زندگی میں اجتماعی زندگی میں ہر دن ہر صبح شام ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ساپ کسی انسان سے پڑتا ہے تو فوراً ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے کہ میں سپیرئر ہوں میرا علم زیادہ ہے میرا عہدہ زیادہ ہے میری ہیلتھ زیادہ اچھی ہے میرے پاس مال زیادہ ہے تو خدا نے انسان اور انسان میں فرق رکھا ہے اقسانی تو برابری نہیں ہے یہ جو فرق ہے یہ ٹیسٹ پیپر ہے اسی فرق کی وجہ سے یہ سارے احساسات پیدا ہوتے ہیں یہ جو احساس ہے انا خیر و من وہ فرق کی وجہ سے آدم مٹی سے بنائے گئے اور شیطان اور جن بنائے گئے آگ سے یہ فرق تھا تو تخلیق کا یہ فرق تھا اسی سے اس کے اندر یہ چیز آ گئی اناخار ان کی نفسیات تو دنیا میں بھی خدا نے فرق رکھا ہے اکسانیت نہیں ہے صحت میں مال میں عہدے میں ہر چیز میں فرق ہے اسی فرق کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان سے سپیرے سمجھ لیتا ہے تو وہ جھکتا نہیں وہ نہیں کرتا وہ مانتا نہیں یہ ہے شیطان کی پیروی شیطان کی پیروی تو نماز میں جو بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر اور جھکا جاتا ہے تو یہ گویا کہ اس بات کی ٹریننگ ہے کہ تم اپنے آپ کو شیطان کی نفسیات سے بچاؤ انا خیر من کی نفسیات سے بچاؤ تم ماڈیسٹی میں جینے والے بنو سبمشن میں جینے والے بنو جب بھی معاملہ پیش آئے تو جھک جانے والے بنو یہ گیا ہمیں سکھایا جاتا ہے نماز میں اب دیکھیے کہ ودو کیا آتا ہے پہلے پھر نماز پڑھی جاتی ہے تو وضو کیا ہے وضو میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ مجالم الطوابین علیم المتحرین خدا مجھ کو توبہ کرنے والوں بنا خدا مجھے پاکیزہ لوگوں میں بنا تو یہ کیا چیز ہے وضو جو ہے اسی بات کی ایک ظاہری علامت ہے کہ آپ نے ہاتھ پاؤں میں کچھ لگ گیا گرد لگ گئی کچھ لگ گیا تو آپ نے دھو کر کے اس کو صاف کیا ایسے ہی زندگی میں ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آدمی کو کوئی گرد لگ جاتی ہے کوئی مٹی لگ جاتی ہے وہ کس بات کی مٹی آپ کے اندر کبر آ گیا گھمنڈ آ گیا نفرت آ گئی نفرت آ گئی غصہ آ گیا انٹالرنس آ گیا بتوائی آ گئی غیبت ہو گئی یہ ساری چیزیں روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے آتی رہتی ہیں تو وضو جو ہے اصل میں اسی سے اپنے کو پاک کرنے کا نام ہے ظاہری جسم کو پاک کر کے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجلم الابین میں المتحرین تو کیا کہ یہ یہ علامتی وضو ہے اصل وضو یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو پاک کریں اپنے دماغ کو پاک کریں وہ کیسے اعتراف کریں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور پھر اپنی معافی مانگیں اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کل کم خطاون و خیر خطائین التوابون کہ ہر انسان سے خطا ہوتی ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد کہہ سکے کہ آئی واز رانگ مجھ سے غلطی ہو گئی خدا مجھے فرما انسان سے غلطی ہوئی تو انسان کے سامنے اقرار کریں آپ چپکے سے نہیں انسان کے سامنے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کرو تو نماز کی حقیقت یہ ہے اللہ یہ وضو کی حقیقت یہ ہے وضو کی حقیقت یہ ہے وضو کی حقیقت اپنے آپ کو دن برابر پاک کرتے رہنا جب پانچ بار ریمائنڈ کرتا ہے وضو آپ کو کہ اپنے آپ کو پاک کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے تم کو اس طرح اللہ اکبر کو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ بڑائی سے خدا کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے تو چھوٹے بن کر رہو متوازے بن کر رہو ماڈسٹ بن کر رہو یہ سکھاتی ہے آپ کو اللہ اکبر کا یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں پھر دیکھیے کہ اور بہت ساری چیزیں نماز میں کہی جاتی ہیں ذکر اور دعا کی شکل میں اور ہر اس میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتح پڑھی جاتی ہے بار بار سورہ فاتح کو ہم دہراتے ہیں سورہ فاتحہ دیکھیے کیا چیز ہے وہ خلاصہ دین ہے خلاصہ دین ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا و کا نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر علیہم الضالین اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ کا معنی ہے کہ خدا کو آپ نے اکنالج کیا خدا کا اعتراف کیا یہ اکنالجمنٹ کا جملہ ہے جو رب ہے جہان کا جو لارڈ ہے سارے عالم کا اس کو آپ نے اکنالج کیا اس کو آپ نے یاد دل کیا نے مائنڈ میں کہ وہ رحمان رحیم ہے وہ مرسی ہے وہ رحمت والا ہے اور شفقت والا ہے انسانوں کے اوپر مہربان ہے اس سے خدا سے آپ کو تعلق محبت کا پیدا ہوتا ہے اشد حب اللہ یہ جو قرآن بتایا گیا ہے کہ مومن جو ہے خدا سے محبت کرتا ہے تو اس کا سچسپا یہی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ خدا میرے اوپر مہربان ہے میرے اوپر خدا کی بلیسنگ ہے تو آپ کے اندر محبت کا جذبہ ابھرتا ہے خدا کے لیے اور قرآن کے مطابق اشد حب اللہ کہ جو بلیور ہے جو مومن ہے اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتی ہے کہ خدا کو آپ اس طرح ڈسکور کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مہربان ہے ہر وقت وہ آپ کو بلیسنگ کرتا رہتا ہے پھر یہ کہ مالک یوم الدین آپ یہ یاد کرتے ہیں کہ ایک ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے ایک روز روز جزا آنے والا ہے اس دن خدا ہی کے اختیار میں سب کچھ ہوگا سب کچھ ہوگا اب یہ چیز آپ کو یاد دلاتی ہے وہ کیفیت پیدا کرتی ہے جو قرآن میں ہے کہ ولب یکش اللہ ڈر صرف خدا سے تو جب جو اب ججمنٹ ہے جو فیصلے کا دن ہے اس دن سب کچھ خدا کے اختیار میں ہوگا ظاہر ہے کہ آپ کے اندر سب سے بڑھ کر خدائی کو خوف پیدا ہوگا کہ اس دن مجھے وہ محروم نہ کر دے تو یہ دونوں صفتیں آپ غور کیجئے سب زیادہ محبت خدا سے سب زیادہ ڈر خدا سے یہ دونوں پیدا ہوتا ہے اس سورہ کے ذریعے سے جب پڑھتے ہیں آپ سمجھ بوجھ کر کے شور کے ساتھ پھر آپ کہتے ہیں کہ یا کا دو بھائی یا کا رستہ کہ تیری عبادت کرتے ہیں تیری یادوں میں ہم جیتے ہیں اور تھی مدد چاہتے ہیں تو دینے والا ہے میں پانے والا ہوں تو گیور ہے میں ٹیکر ہوں یہ ساری چیزیں آپ یاد کرتے ہیں اس سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو کہتے ہیں تعلق باللہ تعلق باللہ پھر آپ کہتے ہیں اے دن سرات المستقیم آپ کو اس یقین کا اظہار کیا صحیح ہے کیا غلط کیا سچ ہے کیا جھوٹ سیدھا راستہ کون سا ہے ٹیڑھا راستہ کون سا ہے اس کا علم سے خدا کو ہے جو کریٹر ہے وہی جانتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ خدا مجھے تیرے نزدیک جو سیدھا راستہ ہے وہ راستہ مجھے بتا دے تیرے علم کے مطابق جو صحیح بات ہے اس کی مجھے توفیق دے دے پھر آپ کہتے ہیں کہ سراط الدین عالم تعلیہ بغیر المحبوب علیہ و اس سے آپ جڑ جاتے ہیں ان سارے لوگوں سے تاریخ کے جو خدا کے پسندیدہ لوگ تھے جن پر خدا نے انعام کیا اور کٹ جاتے ہیں ان سارے لوگوں سے جو خدا کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں چلے تو ایک طرف آپ نفسیاتی اعتبار سے وہ لوگ جڑ گئے جو خدا کے پسندیدہ بندے تھے اس پارٹی میں آ گئے اور دوسرا آپ کٹ گئے ان لوگوں سے جو خدا کے راستے سے دور ہو گئے کتنی بڑی بات ہے یہ تو یہ آپ نے نماز بھی یاد کیا پھر نماز میں قرآن کو حصہ پڑھا جاتا ہے کچھ ذکر ہے کچھ یہ ہے اس کرتے ہوئے آپ پھر رکو میں جاتے ہیں یہ رکو کتنا بڑا تجربہ ہے سارے کائنات رکو میں ہے سارے کائنات جھکی ہوئی اللہ کے آگے لیکن یہ صرف انسان کی صفت ہے ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ شعوری سجدہ کرتا ہے باقیہ کائنات مجبوران سجدہ کر رہی ہے مجبوران سجدہ بس درخت جو ہے اس کا سایہ سورج کی الٹی طرف جاتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا درخت کہ اپنا سایہ سورج کی طرف کر دے سورج کی الٹی طرف جائے گا اس کا سایہ تو وہ سجدے مجبوری ہے ادھر نہیں سجدہ کر سکتا یعنی درخت چاہے کہ میں سجدہ ادھر کروں یہ لڑکے سورج نکلا ہوا ہے تو وہ نہیں کر سکتا وہ اس کی الٹی طرح سجدہ کرتا ہے تو ساری کائنات جو ہے جھکی ہوئی ہے خدا کے حکم کے تحت خدا کے قانون کے تحت یہ اس کا رکوا یہ یہی اس کا سجدہ ہے لیکن انسان کی صفت کیا ہے انوکھی صفت ہے انوکھی صفت کہ اپنے ذاتی ارادے سے سجدہ کرتا ہے وہ شور کے تحت سجدہ کرتا ہے خود اپنے سوچے سمجھے فیصلے کے تحت وہ جھک جاتا ہے تو رکو میں آپ پڑھتے ہیں سجدے میں آپ پڑھتے ہیں کچھ مقرر الفاظ سبحان رب العظیم اور سبحان رب العلا لیکن حدیث میں پڑھیں آپ حدیث کتابوں میں اور اور الفاظ آتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائے تھے ایک ہی مقرر ڈب نہیں تھا وہاں پر مثلاً رکو میں آپ پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نے فرمایا اللہ کا رکا تو وہ بے کامن تو اللہ رکا لکا سمی و بسری و مخی و و آسبی اب ان الفاظ پر غور کیجیے آپ نے فرمایا کہ خدایا میں جھک گیا تیرے آگے خدا ہے میری آنکھ جھک گئی میرا سر جھک گیا میری ہڈیاں جھک گئی میرا پورا وجود جھک گیا اب یہ انسان ہی کہہ سکتا ہے کوئی پہاڑ یا کوئی اسٹار کوئی پلانٹ نہیں کہہ سکتا یہ اگر وہ جھکا ہوا ہے ہر چیز جھکی ہوئی ہے پوری پوری کائنات جھکی ہوئی ہے خدا کے آگے لیکن یہ اب یہ جو انسان کو ہے کہ نطخ ہے اور سوچ ہے کنسپچل تھنکنگ ہے آزادی ہے یہ انسان کی صفت ہے تو جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ لکا رکا تو وہ بکا امن تو رکا لکی رکا لکا سمی و بصری وقفی و عزمی وسمی تو یہ پوری کائنات میں ایک ایسے واقعہ پوری کائنات میں ایک ایسا واقعہ ظہور آتا ہے جو کہیں اور نہیں ہے وہ صرف انسان ہی کے ذریعے یہ واقعہ دور میں آنے والا ہوتا ہے سجد شوری یا یا, یا رک... شوری رکو یا شوری سجدہ یہ صرف انسان کی صفت ہے اس طرح کیسے آدمی رکو کے بعد سجدے میں جاتا ہے وہاں بھی اس طرح کے الفاظ بولتا ہے سجدہ جو ہے کیا ہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہیں سے جھکنا شروع ہو گیا آپ نے ہاتھ باندھا اور توجہ کو قبلے کی طرف لگا دیا جھکنا شروع ہو گیا پھر آپ رکو میں جھکے تو کچھ اور زیادہ جھکے آپ پھر جب آپ سجدے میں آپ نے زمین پر سر رکھا تو وہ آخری جھکنا ہے اس وقت آپ کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا اس کے آگے میں کیا جھکوں یہ تو جھکنے کی آخری تھی شکریہ جو آخری شکل تھی وہ کر دی میں جو آپ اپنی پیشانی کو اس چہرے کو زمین پر رکھتے ہیں آپ تو وہ جھکنے کی آخری شکل ہوتی ہے آخری شکل اس کے آگے کوئی جھکنے کی اور شکل ہے نہیں تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں یہ انوکھا احساس سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو انوکھا احساس آپ کے دل میں آتا ہے کہ خدا میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو جھکاتے جھکاتے میں نے اپنا سر رکھ دیا زمین پر یہ آخری حد ہے بندے کی اس کے آگے میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے جب یہاں پر پہنچ کر آپ جو دعا کریں گے جو ذکر کریں گے وہ برحراس خدا سے قبول کر لیتا ہے برحراست خدا کیا وہ قبول ہو جاتی ہے تو رکو اور سجدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ ہماری پہاڑ سے زیادہ بڑی چیز ہے یہ سورج اور ستارے سے زیادہ بڑی چیز ہے تمام سمندروں سے زیادہ بڑی چیز ہے کیوں یہ ایک ایسے شعور کے تحت جھکنا ہے جو صرف انسان کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا یہ ہے نماز میں رکو کرنا نماز میں سجدہ کرنا اس طرح سے آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں دعاؤں میں دعاؤں میں اور ذکر میں گزرتے ہیں آپ کے رکتیں پھر آخر میں آپ بیٹھتے ہیں اور وہاں بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی پورے گلوب پر جو لوگ بسے ہوئے ہیں پورے پورے گلوب پر سب کو خطاب کیا آپ نے سب کو ایڈریس کیا آپ نے اے انسانوں اے زمین پر بسنے والے انسانوں تم سب کو میری طرف سے پیس کا میسج تم سب کے لیے میرے دل میں سلامتی ہے پیس ہے امن ہے خیر خائی ہے سارے سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہیں آپ اسی لیے ایک محدث ابن وائنا نے کہا کہ حل تدریم السلام تو انہوں نے جواب دیا کہ یقول انتامن منی انتامن منی یعنی ختم نماز پر جب آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سارے انسانوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ انسانوں تمہارے دل میں خرخائی کے سوال کچھ نہیں تمہارے میرے دل میں سلامتی کے سوال کچھ نہیں تمہارے جان اور مال مجھ سے محفوظ ہے تمہاری عزت مجھ سے محفوظ ہے میں اپنے سماج کا ایک ہارملیس ممبر ہوں پیس پیسفل ممبر ہوں مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں میں کوئی پرابلم تمہارے لیے کریٹ کرنے والا نہیں ہوں یہ ہے نماز کتنی بڑی چیز ہے نماز کتنی بڑی چیز ہے نماز پھر آپ دیکھیے کہ جو اب جماعت کی نماز ہوتی ہے جو کہ ہم نے کانگریگیشنل پریئر اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے کتنے لوگ ہوں سینکڑوں ہوں ہزاروں ہوں کتنے ہوں امام ایک رہے گا امام کا مطلب ہے لیڈر سارے لوگ سب بات کر کھڑے ہوتے ہیں اور آگے امام ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہو کہ تم چاہے کتنے ہی زیادہ ہو ایک کو اپنا لیڈر بنا کر سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ کتنی ریولیوشنری یہ بات ہے کتنا انقلابی یہ میسج ہے کہ تم تمہاری تعداد کتنی زیادہ ہو ایک کو اپنا لیڈر بنا کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ کتنی انقلابی تربیت دی جاتی ہے نواز باجماعت میں یہ جو ہے بات یہ تنظیم کی جان ہے اجتماعی طاقت کی جان ہے سماجی صحت صحت مند سماج کی جان ہے اسی لیے آتا ہے ابن خلدون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مقدمہ ابن خلدون میں کہ حتمر خلیف ثانی کے زمانے میں جب مسلمان گئے ایران میں کیونکہ وہاں لڑائی چھڑ گئی تھی تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسجدیں نہیں تھی سارے وہاں مجوسی لوگ ہوا کرتے تھے تو وہ میدان میں نماز پڑھتے تھے کہ ان کا جو سردار ہے آگے امام کی جگہ کھڑا ہو گیا باقی سارے لوگ پیچھے سب باندھ کر سب باندھ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی انہوں نے یعنی ایک امام یا ایک لیڈر کی اطاعت میں سب نے نماز پڑھی جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں مسجدوں میں تو وہاں کا جو سپہ سالار جو جنرل تھا ایرانیوں کا اس کا نام تھا رستم اس نے دیکھا اس منظر کو تو ابن خلدون نے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اکلا عمر و کبھی تھی یول لیب القلا یون لیب القلاب الآداب یعنی تھوڑا اس نے سخت ڈیلیگیٹری لفظ استعمال کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر جو ہے میں یہ یہ جو عمر یعنی خلیفہ جو ہے اپنے لوگوں کو ڈسپلن سکھا رہا ہے اور میرے لیے وہ یعنی ناقابل تسخیر ہیں یہ لوگ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح سے لوگ ایک امام کے تحت منظم انداز میں نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ سمجھا کہ عمر خلیفہ جو ہے وہ ان کو ڈسپلن سکھا رہا ڈسپلن منظم زندگی اور جو لوگ اتنے منظم ہو اتنے ڈسپلنڈ ہوں بڑا میں اسے جیت سکتا ہوں اسی دن اس نے اس کے دل میں آ گیا کہ ہم جیت نہیں سکتے تو اس نے ان سے بات چیت شروع کر دی تو ڈسپلن کی طاقت آپ ہاں دیکھ سکتے ہیں ڈسپلن منظم زندگی اسی سے اس جاتی اس کو ہم اتحاد کہتے ہیں اتحاد نام ہے ایک لیڈر کے تحت ہو جانے کا جب لیڈر نہ مانے آپ تو اسی کا نام ہے اختلاف اور لیڈر کو مان لیں تو اسی کا نام ہے اتحاد اتحاد سے بڑی کوئی طاقت نہیں تو یہ ہے نماز پھر آپ جانتے ہیں کہ فرض نمازیں پانچ نمازیں ہیں یہ پانچ نمازیں جو ہیں وقت وقت پر ہیں قرآن میں ہے کہ کتاب موقوتا انڈسٹرات کانت المومین کتاب موقوتا کہ نماز وقت وقت پر فرض کی گئی ہے حدیث بات ہے اثرات الوقت وقت وقت پر نماز یہ جو ہے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کا کورس تربیت ہے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھایا جاتا ہے اپنا چوبیس گھنٹے کے اوقات کو منظم انداز میں استعمال کرو تو ایک اعتبار سے گیا نماز ٹائم مینجمنٹ کا کی ٹریننگ ہے ٹائم مینجمنٹ پھر نماز دیکھیے ان پانچ وقتوں کے سوا اور بھی نمازیں ہیں مثلا سرات الاستخارہ سرات القصوف سرات الخصوف سرات الحاجہ اور سرات السفر مختلف قسم کی نمازیں یعنی جو آپ کو احوال پیش آتے ہیں جو مسائل پیش آتے ہیں اس وقت بھی دو, رقط نماز پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو میں آپ کو چند ایک تجربہ اپناش کروں گا کہ زندگی کے بقیہ اوقات میں نمازوں کے علاوہ نماز جو نماز پڑھ جاتی ہے کہ دو رقط نماز پڑھ کے آپ نے دعا کیا وہ کتنی بڑی چیز ہے مثلا جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا یہ بات ہے غالباً انیس سو چالیس کی انیس سو چالیس نائنٹین فورٹی وہاں پر کیا ہوا قحط پڑا سوکھا اس وقت میں سرائے میر میں تھا اعظم گڑھ میں تو بہت زبردست پانی کی کمی ہوگی ہر طرف تو ہمارے استاد ہوا کرتے تھے حدیث کے استاد تھے وہ شیخ الحدیث تھے وہاں پر ان کا نام تھا مولانا سعید احمد ندوی مولانا سعید احمد ندوی وہ ہمارے استاد تھے حدیث میں ہم کو حدیث پڑھائی تھی انہوں نے تو یہ ہوا کہ سرات سرات ال وہ سرات سرۃ الستہ پڑھی جائے سرات استسقا استسقا کی نماز استسقا کا مطلب ہوتا ہے پانی مانگنا یعنی خدا سے پانی مانگنا تو اس کو کہتے ہیں سرات تو چنانچہ ہم مدرسے کے لوگ اور گاؤں کے لوگ سب اکٹھا ہو گئے ایک میدان میں اور وہاں مولانا سعید صاحب نے نماز پڑھائی بہت ہی بہت بزرگ آدمی تھے اور محدث تھے وہ تو مختصر سے نماز پڑھائی انہوں نے دعا بھی مختصری کی لیکن کیا ہوا ہم مدرسے سے گئے تھے تو بالکل دھوپ میں کہیں بادل نہیں تھا آسمان میں لیکن جب لوٹے اب لوگ آسمان بادل آ چکے تھے اور مدرسے پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو گئی یہ ہے میرے کل سرات استخا کا جب سوکھا پڑتا ہے جب قات پڑتا ہے اگر اگر نمازی لوگ سچے دل کے ساتھ اکٹھا ہوں سچے دل کے ساتھ رسمی طور پر نہیں اور دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں تو خدا نماز ختم ہوتی ہے اور بارش آ جاتی ہے یہ میرا خود تجربہ ہے کہ گئے تھے ہم دھوپ میں لوٹے بارش کے ساتھ یہ سرات استثقہ ایسی دیکھیے سر سفر بھی ہوتی ہے ایک بار میرے پاس ٹکٹ آیا اس میں لکھا ہوا تھا کیسا بلانکا یعنی دہلی سے مجھے کیسا بلانکا جانا تھا اس وقت میں کیسا بلانکا نہیں آتے کہاں ہے یہ کچھ جانتے نہیں تھے کیسا بلانکا کیا چیز ہوتی ہے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا اور دہلی سے کیسا بلانکا کوئی خط نہیں کوئی پتہ نہیں کچھ بھی نہیں اب میں بہت تردو کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں کہ ٹکٹ تو ہے لیکن کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے کون سی کانفرنس ہے کچھ بھی نہیں لیکن ہمارے جو جو لڑکے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے زبردستی مجھے بھیج دیا اب میں جہاز پر بیٹھا دلی ایئرپورٹ پر اور ایک دم اس میں جاتا جانا تھا کہاں جا رہا ہوں کیا ہونے والا ہے کچھ پتا نہیں یہاں تک کہ جہاز سے ہم پیرس پہنچے پیرس فرانس میں فرسٹ کلاس ٹکٹ تھا اس لیے جہاز میں تو آرام تھا ہر قسم کا وہاں پر ہم دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کیسا بلانکا مطلب وہ ادھر جو ہے کیسا بلانکا والا جہاز ملے گا آپ کو تو صاحب اس کو دیکھتے دیکھتے ہم وہاں پہنچے اس ڈور پر تو اور بھی مسافر تھے اس میں ہم بھی چلے ایک جہاز میں بیٹھ گئے جو کیسا بلانکا جا رہا تھا ابھی تک مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیسا بلانکا کہاں ہے اب وہ جہاز اڑا پیرس سے اڑ کر کے کہیں اترا تب پتا چلا کہ کیسا بلانکا مراکو میں ہے اربات کو کہتے ہیں یہ لوگ کیسا بلانکا عرب لوگ اربات کہتے ہیں اور یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کیسا بلانکا لیکن جب میں اترا وہاں پر ایئرپورٹ پر تو کوئی آدمی مجھے ریسیو کرنے کے لیے نہیں کوئی ریسیو کرنے کے لیے نہیں اب جاؤں تو کہاں جاؤں اب وہاں جو لوگ تھے وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے اسے فرینچ جانتے تھے فرینچ زبان کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی بولتے تھے کچھ سمجھ نہیں آتے کیا بول رہے ہیں وہ اب میں وہاں گونگا بن گیا گوا کی یعنی بہت حیث بحث میں پریشان تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں یہاں تک کہ پھر میں نے سوچا کہ میں واپس آ جاؤں دلی تو ٹکٹ کو لے کر کے میں ایک اس پر گیا ایک ونڈو پر وہاں لیڈی ایک تھی میں نے کہا مجھے واپس بھیج دوں دلی تو اس نے کہا کہ ابھی تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے کوئی جہاز کل آپ صبح آئیے کل بھیج دیں گے آپ کو اب جب وہاں سے لوٹ رہا تھا میں تب تک میں نے دیکھا ایک آدمی میرے پاس آ رہا ہے میری طرف وہ ہمارے انڈیا پاکستان جیسا لباس پہنے ہوئے تھا وہ میں سمجھا کہ اپنے دیش کا آدمی ہے یہ اب وہ آیا اردو بات کرنے لگا اردو میں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کہاں سے آئے کہاں جانا ہے تو میں نے کہا بھائی یہ ایک حصہ ہے یہاں میں آ گیا مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں کہاں جاؤں میرے پاس کوئی لیٹر نہیں کوئی انویٹیشن نہیں کوئی کانفرنس یہاں پر ہے اسے مجھے بلایا گیا ہے اب وہ مجھ کو لے کر گیا پولیس کے اس میں دفتر میں تو پولیس کے پاس لسٹ تھی کہ آج کیا ہو رہا ہے کل کیا ہو رہا ہے شہر میں تو اس نے بات کی اسے فرینچ زبان میں وہ فرینچ جانتا تھا وہ آدمی تو اس نے بتایا کہ آج یہاں پر ایک ارب کانفرنس ہو رہی فلاں ہوٹل میں تو اس آدمی نے کہا جو پاکستانی لگتا ہے دیکھنے میں کہ میں آپ کو اس ہوٹل تک پہنچا دوں گا اس کے بعد آپ جانیے وہ جمعیت جمیو اسلامیہ جو ہے اس کی طرف سے تھا وہ کانفرنس جمعیت دعوی اسلامیہ عرب کی تو چلو وہاں تک پہنچا دو اپنی کار پر اس نے مجھے ایک ہوٹل میں پہنچا دیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا پہنچانے کے بعد اب میں داخل ہوا ہوٹل میں تو سامنے میری پہچان والے لوگ مل گئے جمعیت دعوا کے لوگ وہاں تھے جو کہ میں جانتا تھا پہلے سے کہ جب دو ہیں تو وہ جب بھی مل گئے تب سمجھا کہ میں صحیح جگہ پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں روم یہاں ریزرو کیا ہوا ہے اس نے چابی دی مجھے میں اپنے روم میں چلا گیا وہ فائیو اسٹار ہوٹل تھا وہ یہ کیسے ہوا یہ بریکل کہ جب میں دلی میں جب میں معاملہ پیش آیا تو دو رکعت میں نے سفر پڑی خدا کہ میں جا رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کہاں پہنچوں گا میں دو رکعت سفر کی نماز پڑھی اور دعا کیا دعا کر کے بیٹھ گیا تو بس سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو تھا پاکستانی شکل میں وہ آدمی تو فرشتہ تھا کوئی خدا نے کوئی اینجل بھیج دیا وہ ہمارے جیسا لباس تھا اس کو تبھی تو پہچانا میں نے عرب لباس ہوتا تو نہ پہچانتا اس کو اور مجھ کو آ کے اردو میں بولنے لگا وہ یہ ہے معجزہ سرات سفر کا ابھی میں نے معاوضہ بتایا آپ کو ساتھ استثقہ کا دوسرا معاوضہ میں نے بتایا آپ کو ساتھ سفر کا کہ کوئی حدیث بات ہے کہ ایز امر فصل ایز احو امر فصل لا جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نماز پڑھتے تھے ایز امر فصل تو آپ کو کوئی بھی معاملہ پیش آئے دو رکعت نماز پڑھیے اور دعا کیجیے اور مجھے بار بار یہ تجربہ ہوا ہے کہ بریکولسلی آپ کو مدد خدا کی مدد آتی ہے بریکولیسلی ایسے میں بتاؤں آپ کو سرات استخارا ابھی میں نے آپ کو بتایا سرات استخا بتایا ابھی آپ کو میں نے سرات سفر بتایا اس کا تجربہ اب سرات سرات استخارا کا تجربہ سنیے انیس سو چھہتر میں نائنٹین سیونٹی سکس میں ہم نے اپنا میگزین رسالہ نکالا تو جب نکالنے کا ارادہ کیا ہم نے تو جتنے ساتھی ہمارے تھے سب مخالف تھے one to all one to all سب کہتے تھے کہ اردو میں ماہنامہ پرچا کہاں چلے گا کون خریدے گا تو بالکل کہتے تھے کہ ہرگز مت کیجیے کام جس سے ملتے تھے ہرگز نہیں ایک صاحب تھے یہاں پر دلی میں وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے تو ان کا نام تھا تنویر اب مجھے نہیں پتا نہیں کہاں ہے وہ پھر بات کو گئی ملاقات ان سے نہیں ہوئی ان سے میں نے کہا کہ میں ایک میگزین نکالنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میگزین تو کبھی نہیں چلے گا مسٹر تنویر ان کا نام تھا مجھے نہیں معلوم کہ انڈیا میں ہے کہیں باہر چلے گئے وہ کیونکہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے شاید باہر چلے گئے ہوں وہ آپ کا میگزین تو کبھی نہیں چلے گا میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ آپ میں جانتا ہوں کہ مزاج آپ کی میں نے چیزیں پڑھی ہیں تو آپ کے مزاج میں جانتا ہوں آپ کا پرچہ ہوگا سجیسٹو اور آج کا انسان چاہتا ہے انفارمیٹو یعنی آپ کے آپ تھنکر قسم کے آدمی ہیں سوچتے ہیں اصلاح چاہتے ہیں دعوت کا مزاج آپ کا ہے اصلاح کا مزاج ہے آپ کا تو آپ ایسی چیزیں لکھیں گے جس میں لوگوں کو کہا جائے گا کہ ایسا کرو ویسا نہ کرو یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ان کا سجیسٹو ہوگا وہ تو انسان کو آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے ان کا آپ کو انسان کو آپ کے سجیشن کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر انفارمیٹو پرچہ ہو تو انسان پڑھ سکتا ہے اس کو کہ میں معلومات ہوں یہاں کی معلومات وہاں کی معلومات تو معلومات لینے کے لیے پرچہ پڑھ سکتا ہے آدمی آپ کے سجیشن کے لیے نہیں پڑھ سکتا پرچہ تو ان کا پرچہ ہوگا سجیسٹو انسان چاہتا ہے انفارمیٹو یہ کبھی چلنے والا ہے نہیں اور کئی لوگ تھے میں سب کا قصہ نہیں بیان کر سکتا کہ سب نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں نہیں پرچہ مت نکالیے چلے گا نہیں اب میں جب ہر طرف سے ایسا ہوا تو پھر میں نے استخارہ کیا سرات یعنی استخارہ پڑی دیکھیے سرات استخارہ یہ ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد آپ دو رکعت نماز پڑھیں پہلی رکعت میں وضحا پڑھیں دوسری رکعت میں المشرہ پڑھیں پھر نماز ختم کر کے آپ دعا کریں ایک دعا آتی ہے بخاری میں علامہ استخیر کا واسط کا واسطہ رد کا واسر کا بن فضر العظیم عظیم لیکن یہ دعا در نہیں کسی کو آپ رٹ کر پڑھیں اپنے الفاظ میں آپ دعا کر سکتے ہیں تو یہ ہے سرات استخارہ تو میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کر کے سو گیا اب کیا ہوا رات کو خواب مجھے آیا بہت عجیب قسم کا خواب جو نہ سوچا تھا نہ کہیں پڑھا تھا وہ خواب یہ تھا کہ میں کسی مقام پر ہوں وہاں کئی لوگ ہیں اور وہاں پر ایک گائے ہے ہماری دیہاتی زبان میں کہتے ہیں ٹھاٹ گائے یا سوکھی گائے کہتے ہیں یعنی وہ گائے جس کا دودھ ختم ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ گائے جو ہے یا بھینس دودھ دیتے رہتے وقت آتا ہے کہ پھر وہ دودھ کے قابل نہیں رہتی تو اس کو کہتے ہیں سوکھی گائے یا ٹھاٹ گائے تو ویسی گائے تھی وہ اس کے بارے میں پتا تھا کہ دودھ نہیں دیتی ہے یہ سوکھی گائے ہے تو میں وہاں پر آتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک بالٹی ہے بالٹی بڑی سی بڑی سی بالٹی اس کے تھن کے نیچے میں بالٹی رکھتا ہوں اور دودھ نکالنا شروع کرتا ہوں اور جیسے میں نے ہاتھ لگایا دودھ نکلنے لگا آپ جانتے ہوں کہ دونوں ہاتھ سے دودھ نکالا جاتا ہے ایسے وہ تھن جو ہوتا ہے تھن میں دونوں ہاتھ سے کیا جاتا ہے تو دودھ نکلتا ہے تو میں اس طریقے سے دودھ نکالنے لگا اور فوج دودھ نکلنے لگا اس کے تھن سے جو سوکھی گائے تھی اور نکلتے نکلتے کیا ہوا بالٹی بھر گئی اور بالٹی بھر کے پھر زمین پر دودھ بہنے لگا دودھ زمین پر بہنے لگا اب میری نیند جب کھلی تو میں سب خدا نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہنے دو تم تو اپنا مشن شروع کرو اور مشن اتنا بڑھے گا اتنا بڑھے گا کہ سوکھی سوکھی گائے سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا اور اللہ کے فل سے وہی ہوا انیس سو چھتر میں جب ہم نے رسالہ نکالا تھا تو کوئی اس کا خریدار نہیں تھا یہاں تک کہ جن ہم نے بھیجا اشتہار اشتہار بھی نہیں چھاپا انہوں نے پیسہ لے کر کے اسی دلی میں پیسہ لے کر کے اشتہار نہیں چھاپا کیونکہ وہ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارا تو بائی کاٹ ہے ان سے ایک اخبار کے ایک مسلم اخبار کے جو ذمہ دار تھے ان کا کہ مینیجر نے لے لیا تھا پیسہ اشتہار کے لیے مینیجر جو تھا اس نے پیسہ لے لیا تھا اشتہار چھاپنے کے لیے تو اس کے جو وہ ذمہ دار آلہ تھے وہ آئے انہوں نے پتا چلا کہ ارے کا اشتہار چھاپنے والے ہیں پیسہ لے لیا ہے تو کہا تم نے کیا کیا ہے ان سے تو ہمارا بائی کاٹ ہے تو پیسہ لوٹوا دیا انہوں نے تو قرضے کے جو مسلم پرچے تھے انہوں نے ہمارا اشتہار چھاپنے سے انکار کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی پرچہ نکلا ہے تو خریدے گا کون یعنی جو ہمارے یعنی متوقع خریدار تھے ادھر ادھر کیونکہ اس سے پہلے میں بہت پہلے سے لکھتا رہا ہوں بہت پہلے سے لوگ مجھے جانتے تھے مختلف پرچوں میں مختلف اس میں لکھتا رہا لکھتا رہتا تھا پہلے یعنی سن چھتر سے نہیں شروع ہوئی میری تحریر بلکہ اس سے بہت پہلے شروع ہوئی بہت پہلے سے یعنی آزادی کے پہلے سے بھی انیس سینتالیس میں ہندوستان آزاد ہوا ہے تو اسے پہلے سے لکھا کرتا تھا نگار میں اور کس کس پرچے میں لکھا کرتا تھا پہلے ادبی مزاح میں لکھتا تھا پہلے پھر بات کو لکھنے لگا تو لوگ جانتے تھے مجھ کو تو جب وہ جان لے گئے کہ میں نکال رہا ہوں ماہنامہ ماپنا تو اس کے خریدار بنے گئے تو انہوں اشتہار نہیں چھاپا انہوں نے میرا بلیک آؤٹ کر دیا انہوں نے لیکن صاحب خدا کے فل سے اتنا پھیلا ہمارا پرچا ہماری کتاب ہے ہمارا مشن کا شاید دنیا میں لوگ جانتے ہیں اس کو میں ایک مرتبہ ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو دو دو قصہ بتاتا ہوں آپ کو ایک مرتبہ پاکستان گیا ویسے کئی بار گیا ہوں میں تو لاہور میں ایک ملاقات تھی اس میں کئی وہاں جو اسلامی پرچے نکلتے ہیں اس کے ایڈیٹر وغیرہ تھے وہاں پر تو میں نے ایک سوال کیا ان لوگوں سے ایک سوال کیا کہ وہ کہ پاکستان کے جو اسلامی پرچے ہیں اسلامی میگزین ہے اس میں کون سا میگزین ہے جو سب جگہ پڑھا جاتا ہے یعنی سب حلقوں میں پڑھا جاتا ہے تو ایک صاحب جو خود بھی ایک پرچہ نکالتے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو ایسا کوئی پرچہ ہے نہیں یہاں تو ہر پرچہ اپنے اپنے اپنے حلقے میں چلتا ہے اگر ہوگا تو صرف رسالا ہوگا آج آپ جانتے ہیں کہ رسالہ جو ہے نہ صرف انڈیا میں بلکہ بار بار جہاں بھی آپ جائیں ہر جگہ رسالہ آپ کو ملے گا ایسے ہی میں ایک اور واقعہ کروں ایک جماعت ہے جس کے بہت سے پرچے نکلتے ہیں اخبار بھی ماہنامہ بھی ہفتہ وار بھی تو اس کے ایڈیٹروں کی ایک میٹنگ تھی تو اس میٹنگ میں ایک صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہم لوگ اتنے سارے پرچے نکالتے ہیں کہ خود ہماری اپنی جماعت کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں ارے سال ہمارے پرچے کم پڑھتے ہیں اور رسالہ زیادہ پڑھتے ہیں اس مجلس میں ان کے سیکرٹری صاحب موجود تھے ان کے سیکرٹری جنرل تو انہوں نے مسکرا کر کہا اپنے لوگوں سے مسکرا کر کہا کہ بھائی ریڈیبل میٹر تو رسالے میں ہوتا ہے بھائی ریڈیبل میٹر تو رسالے میں ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ انیس سو چھتر سے پہلے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ رسالہ پھیلے گا ہمارا مشن پھیلے گا نہ کسی ایک انسان نے مجھے کوئی انکریجنگ ورڈ دیا تھا سب حوصلہ شکنی کی بات ہے ڈسکریج کرنے والی بات ہے اس وقت اس, وقت جو ہے اس اندھیرے میں جب میں نے استخاری کی نماز پڑھی اور دعا کیا تو وہ چیز جو مستقبل میں چھپی ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دی یہ ہے سراتی استخارہ تو دیکھیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایزا ہان امر ہزا بہو امر فصل ہانا نہیں ہے ہزاب ایز ہزا بہو امر فصل یہ حدیث میں آتا ہے ایزا بہو امر فصل جب کوئی بڑی بات پیش آ جاتی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو آپ نماز پڑھتے تو آپ نماز پڑھتے تو نماز جو ہے ایک تو پانچ وقت کی نماز ہے پانچ وقت کی نماز ہے وہ نماز کیا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات درج کروں کہ سورج جمعہ میں یہ آیت ہے کہ ایزا نوج یا اسرات میوم الجموع فسول ذکر اللہ وزر الب بڑا اہم نقطہ اس کے اندر ہے کہ جب اذان دی جائے نماز کے لیے تو اذان کی آواز جب تم سنو تو نماز کے لیے دوڑو مسجد کی طرف اور وزر البے اور خرید فروخت چھوڑ دو وزر البے میں بہت بڑا نکتا ہے یہ ودر البے خرید فروخت کو چھوڑ دو یعنی اس پر میں نے بہت غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ بہت بڑی بات اس کے اندر کہی گئی ہے وہ کیا ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں ڈسٹریکشن آپ کو ہر دن بہت سی چیزیں پیش آتی جو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو ہٹاتے ہیں آپ کو تو کہیں نہ کہیں آپ ڈسٹریکٹ ہو کر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اذان کی آواز آئی تو اس ڈسٹریکشن کو ختم کر کے دوڑ نماز کی طرف تو پانچ بار نماز ہم کو پانچ بار ڈسٹریکشن سے ہٹاتی رہتی ہے وزر البہ میں مجھے بہت بڑا ہی ملا فس اللہ ذکری وزر یعنی خرید فروخت چھوڑ کر کے دوڑو مسجد کی طرف دیکھ خرید فروخت کا مطلب یہ ایک علامتی لفظ ہے صرف خرید فروخت برادر نہیں ہے کوئی بھی چیز جس میں مشغول ہیں ادر دین نماز وہ اس وقت ڈسٹریکشن کے درجے میں ہے وہ کوئی بھی چیز اس میں یہ سبق ہے کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں بار بار ایسا ہوگا کہ کوئی چیز تم کو ڈسٹریکٹ کرے گی اٹ از بٹ نیچرل زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ڈسٹریکشن نہ پیش آئے لیکن جلدی سے لوٹنا جلدی سے لوٹنا ہے جلدی سے لوٹنا ہے اگر کوئی بہت زیادہ باشور ہو تو وہ شروع میں بچنے کی کوشش کرے گا ڈسٹریکشن سے لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈسٹریکشن پھنس جاتا ہے یعنی جو مین ہے وہ کیا چیز ہے ذکر اللہ اللہ کی یاد میں جینا اللہ کے سوچ میں جینا دیکھیے ذکر اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے ذکر کا مطلب کہ انگلی پر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کریں یا تصویر کے دعانے پہ گینے اللہ اللہ اللہ اللہ یہ سب جو ہے یہ سب میں بتاؤں کہ ایک ریڈیوسڈ فارم ہے ذکر کا that is a reduced form of ذکر ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد ذکر کا لفظ ورد کے معنی میں نہیں ہے ورد کے معنی میں نہیں ہے کہ آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر رہے ہیں نہیں سوچنا یاد کرنا غور و فکر کرنا آپ جس کو کہتے ہیں تھنکنگ پروسیس آپ کا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ گاڈ اورینٹڈ ہو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ اورینٹڈ ہو آپ کا تھنکنگ پروسیس یہ مطلب ہے ذکر کا تو تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ چوبیس گھنٹے چلتا ہے آپ جانتے ہیں ہر وقت آدمی سوچتا ہے ہر وقت سوچتا ہے آدمی تو اس سے مطلوب بات تو یہ ہے کہ آپ کا تھنکنگ پروسیس چوبیس گھنٹے چلتا رہے خدا کی طرف خدا ہی کو سوچیں لیکن باہر دنیا ہے زندگی ہے مسائل ہیں ضرورتیں ہیں سماجی تقاضے ہیں تو آپ کو بار بار ڈسٹریکشن پیش آئے گا ڈسٹریکشن یعنی ہٹ جائیں گے آپ اس سے کسی اور چیز میں آپ متوجہ ہو جائیں گے یعنی ادر دین ذکر میں متوجہ ہو جائیں گے اس میں اس میں مشغول ہو جائیں گے وہاں پر گیا کہ پانچ بار نماز کہتی ہے کہ حیا فلاح چھوڑو اس کو او فلاح کی طرف اس ڈسٹرسن سے ہٹاؤ اپنے آپ کو پانچ بار حیا فلاح ہیا فلاح او فلاح کی طرف او فلاح کی طرف تو نماز جو ہے دن میں پانچ بار یاد دلاتی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچاؤ ڈسٹریکشن سے یہ بہت ہی اہم پہلو ہے نماز کا کیونکہ دیکھیے اس دنیا میں سب سے بڑا جو کلر ہے کلر وہ ڈسٹریکشن ہے ڈسٹریکشن میں کیا چیزیں ہیں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو کہ شریعت میں حرام کر دی گئی ہیں وہ بھی ڈسٹریکشن ہی ہے جسے آتا ہے اس میں شراب اور جوئے کے بارے میں کہ اس مہم میں میں نف ماں کچھ ظاہری طور پر کوئی چیز نفع والی ہوتی ہے اسے آدمی ادھر جھک جاتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس میں کیونکہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے وہ تو جو چیزیں اسلام میں حرام کی گئی ہیں وہ بھی سچ پوچھتے ڈسٹریکشن ہی ہے وہ لیکن جو چیزیں حرام نہیں کی گئی ہیں اور مکرو ہیں یہ غیر مطلوب ہیں وہ بھی ڈسٹریکشن ہے یعنی جو مطلوب اعلیٰ ہے اسے ہٹاتے ہیں آپ کو مطلوب اعلیٰ کیا ہے آپ کا تھنکنگ پروسیس ہمیشہ خدا کی طرف لگا رہے یہ مطلوب اعلی مطلوب اعلی تو نماز کا ایک بہت ہی بڑا کام ہے یہ پانچ وقت ریمائنڈ کرتی ہے کہ دیکھو ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے تھنکنگ پروسیس کو دوبارہ جوڑو خدا کی طرف یہ کتنی بڑی بات ہے یہ تو قرآن کی آیتوں میں ایک بات یہ ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے اس کو اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ غور کرنا پڑتا ہے کہ لفظ تو وہاں پر یہی ہے کہ خرید فروخت کو چھوڑ دو اب اگر آپ اس کو صرف لٹرل معنی میں لیں کہ دکان پر بیٹھے ہوئے ہو دکان چھوڑ کر مسجد چلے جاؤ تو یہ بہت ہی محدود بانے اس کے ہوں گے کو در اس کا تو افواہی مانویت ہے پوری زندگی کو وہ کور کیے ہوئے اسی لیے آیا ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ لکل آیت منہا زہر و بطر قرآن کی ہر آیت میں ایک ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے یعنی ایک اس کا لائن میں ہے ایک بٹوین دا لائن میں ہے تو بٹوین دا لائن جو ہے اس کو سوچ کر پاتے ہیں آپ جو لٹرل مفہوم اس کا وہ تو آپ پڑھا آپ نے جان لیا پڑھا جان لیا یہ وزر البیک کو پڑھا آپ نے اور اس کا ترجمہ کیا کہ چھوڑ دو خرید فروخت کو یہ ہے اس کا ظاہری معنی لیکن جب آپ اسے دیپ میں جائیں گے سوچیں گے اس کے اس کے جو بین ستور میں بات ہے جو بٹوین دا لائن جو بات ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تب یہ کھلے گا اس کے اندر ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنا تھنکنگ پروسیس جو ہے تمہارا وہ خدا کی طرف برابر لگا رہے برابر لگا رہے برابر لگا رہے تو ایک ہے اس کا لٹرل مفہوم اور ایک ہے اس کا گہرا مفہوم تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے ایک گہرا مفہوم ہوتا ہے لکل آیت منہا زہر و بتن بول حدن متلاون کہ جتنا آپ غور کریں گے اتنا سمجھ میں آئے گا کم غور کیا تو کم سمجھ میں آیا زیادہ غور کیا تو زیادہ سمجھ میں آیا سب کچھ اس لیے قرآن میں ہے کہ لیا دبرو آیات ہی قرآن اتارا گیا ہے کہ آپ اس کی آیتوں پر غور کریں لیا دبرو وہ آیت کیونکہ تدبر سے گہرے معنی نکلیں گے جب گہری معنی آپ دریافت کریں گے تبھی آپ کو گہرا ایمان ملے گا گہرا یقین ملے گا گہرا تعلق خدا سے بنے گا آپ کا وہ قسم کا رہے گا تو ایک پہلو نماز کا یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد دلاتی ہے اس بات سے کہ ڈسٹریکشن سے بچاؤ اپنے آپ کو کتنی بڑی یاد دہانی یہ ہے میں نے ایک قصہ پڑھا تھا ایک بار یہ نہیں معلوم صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن قصہ تھا وہ کہ سانپ میں اور نیولے میں لڑائی ہوتی ہے یہ تو معلوم ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ سانپ اور نیولا جو ہے دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں لڑائی کرتے ہیں تو اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ دیکھیں لڑتے ہوئے تو کچھ کچھ دیر میں سانپ نولا جو ہے کچھ کچھ دیر میں جاتا ہے جھاڑی کی طرف جھاڑی کی طرف جاتا ہے تو اس نے لکھا تھا کہ ایک خاص جھاڑی ہے ایک بوٹی جس کو جس کو نولا جانتا ہے کہ جب وہ لڑتے لڑتے اس کو کچھ ویکنیس آ جاتی ہے کچھ خون پا جاتا ہے کچھ کمزوری آتی ہے جا کے اس جڑی بوٹی کو سونگتا ہے وہ سے اس طاقت ملتی ہے طاقت پھر آ کے لڑتا ہے وہ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ اکثر صاف آ جاتا ہے نولا جیت جاتا ہے تو میں نے سوچا اس پڑھ کر کے یہ معاملہ نماز کا ہے کہ مومن دنیا کی زندگی میں ہے اور شیطان سے مقابلہ ہے تاغت سے مقابلہ ہے برائیوں سے مقابلہ ہے تو بار بار اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو کمزور پڑ گیا شیطان کے مقابلے میں تعوت کے مقابلے میں برائیوں کے مقابلے میں کمزور پڑ گیا وہ جاتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی طرف جاتا ہے خدا کی طرف اور وہاں سے پھر سے طاقت لیتا ہے وہ کہ دن میں پانچ بار طاقت لیتا ہے وہ تو جب میں ایک قصہ پڑھا نیولے کا اور سانپ کا تو میں نے کہا کہ خدا نے نیچر میں ایک, ایک یہ بھی ایک ماڈل رکھ دیا ہے یہ بھی ایک نمونہ کہ سانپ سے کا مقابلے میں طاقت لینے کے لیے نیولا جاتا ہے جڑی بوٹی کی طرف تم آؤ خدا کی طرف تم انسان ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز میں بہت راز چھپا ہوا ہے آپ کو دن میں بار بار خدا سے طاقت لیتے رہنا ہے اور پھر آپ ڈر سکتے ہیں شیطان کے مقابلے میں تعوت کے مقابلے میں برائیوں کے مقابلے میں خود اپنی خواہشوں کے مقابلے میں اور خدا کے راستے پر جمے رہ سکتے ہیں جیسا کہ آتا ہے کہ ان قور قور لدین سے مستقام حدیث بات ہے کہ کل رب اللہ سے مستقم استقامت جو ہے استقامت اس کا راز ہے نماز کیا آپ نے اللہ کو ایمان لائے آپ لیکن استقامت تو چاہیے نا وہ دنیا کی زندگی میں نماز سے ملتی ہے استقامت تو نماز بار بار آپ کو طاقت دیتی ہے پھر سے تازگی دیتی ہے پھر سے مضبوطی لاتی ہے اور پھر آپ زندگی پر جم کر کے اسلام پر قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ خدا سے مل جاتے ہیں اکول قولی حاضہ وأستغفر الله لي ولكم أجمعين